وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی کہ مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور رہے گی خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی فرصتی نہیں ملے گی گناہ کی بات کرنے کی اس لیے میرے حیر فرمائیں لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے یار کہاں دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرق کر دی ہیں دو ڈھائی گھنٹے یوں نیکی میں گزر جاتے ہیں نماز کی تیاری کرنا نماز کے لیے جانا وضو کرنا پھر نماز پڑھنا فرائض واجبات سنن مقدہ کو ادا کرنا نوافل کو ادا کرنا ان پانچ نمازوں میں تقریباً دو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو دو ڈھائی گھنٹے یوں نیکی میں گزر جاتے ہیں میرے حضرت فرمائیں لگے کہ ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں پورے چوبیس گھنٹے عبادت میں گزریں گے ہر جائز کام میں کام تین قسم کے ہوتے ہیں اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک مستحسنات نمبر دو مباحات نمبر تین مقروحات مستحسنات ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کے کرنے سے اللہ میاں خوش ہوں گا رکھنا جیسے نماز ہے روزہ ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے زبان سے سچ بولنا یہ سب نیک کا مال ہیں جن کے کرنے سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں پھر نیک کاموں میں نیک کا مال میں اچھی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے ہاں۔ ہر نیک عمل میں نیت نیک ہو نیت اچھی ہو ہاں۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف جس کا لقب ہے اصح القتب بعد کتاب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے ابو داؤ شریف سہا ستہ کی یہ چھ کتابیں ہیں بخاری شریف ابو داؤ شریف ترمی شریف نسائی شریف ابن ماجان یہ چھ کتابیں ہیں بخاری ترمیزی ابو داود نسائی ترمی شریف ابن ماجہ اور نسائی شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ادا محفوظ ہے ہاں۔ قرآن پاک میں ہے نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے قرآن پاک کی آیتیں والخیل والبغال والحمیر ولحمیر چودے چودہ پارے کی آیت اس وقت سواریاں یہی تھی والخیل والبغال والحمیرہ والخیل گھوڑا والبغال خچر والحمیر گدا یہ سواریاں تھیں اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں فرما ان کو ہم نے پیدا کیا ہے آپ کی سواری کے لیے پھر آگے شاہ فرمایا وہ یخلوکو مالا تالمون یخلوک و کے سیے کے ساتھ فرمایا وہ یکقل وکمالا تعلمون کچھ اور سواریاں بھی پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہاں آج وہ سواریاں پیدا ہو گئی رکھنا گئیں مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ موٹر یہ گاڑیاں یہ جتنی بھی سواریاں باہر چل رہی ہیں وہ یکقلق و مالا تعلمون میں داخل ہیں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ آئندہ آنے والے جو واقعات تھے جو حالات تھے ان کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی فرما دیا رکھنا ہوں اور وہ ہو بہو پوری ہو رہی ہیں رکھنا ہوں قرآن پاک زندہ جاوید موضا ہے یا رکھنا کرتا رہتا ہوں قرآن پاک کا ایک ایک حرف حضور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 کی آیت پڑھا یا سما اقلی اے آسمان تھم جا رہا ہے یا ارض لائی ماں کی اے زمین پانی کو نگل لے رہا نے طوفان نوح کے موقع پر یہ آسمان آسمان نے دہانے کھول دیے تھے یہ آسمان برس رہا تھا زمین پانی یہ اگڑ نہیں تھی یا رقم بہت بڑا طوفان تھا لگن چھ مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا یا سماؤ عقلی اے آسمان اپنے پانی اے آسمان تھم جا لگا زمین کو حکم دی اے زمین تو پانی کو نگل لے وہ عیسائی جب بچے سے قرآن پاک کی یہ سنی کہ اس میں ہے کہ آسمان اور زمین کو یوں حکم دیا جا رہا ہے یوں خطاب کیا جا رہا ہے جیسے بچوں کہا جاتا ہے یہ کام کریں رک جاؤ رک جاؤ رہا ہے تو بس وہ عیسائی کی وہی ہمت جواب دے گئی فرمائے اتنی اونچی خطابات والی کلام میں اپنی کتاب میں کہاں لا سکتا ہوں یہ تو رب العالمین کی خطاب ہے ایسا خطاب میں کہاں لا جا سکتا ہوں وہ وہی جواب دے گئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا قرآن پاک زندہ جاوید معاوضہ ہے ہاں معوضہ اعجاز سے ہے اعجاز کا معنی ہے آجز کرنا یار کا کہ پوری مخلوق اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے ہاں سب سے بڑی قدرت تو اللہ پاک کی ہے ہاں بندوں کی کیا قوت ہے قوت تو رب کی ہے یار رحان ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ ہمیں غرور سے بچائے فخر سے بچائے آگے ہاں ہاں اللہ اللہ بڑائی سے بچائے تکبر سے اللہ معفو رکھے اندر کی بیماریوں سے اللہ پاک اللہ ہم کو معفو رکھے بڑائی تو رب کی شان ہے بندے کی شان یہ تو پستی والی شان <laughs> ایسا ہے پوچھے لگے پوچھنے لگے میرے اندر تکبر کی بیماری ہے تکبر کی بیماری ہے بڑائی کی بیماری ہے دوسرے بھائی کہنے لگے بندے میں کیا بڑائی جو روز بیت الخلا میں جائے اس میں کیا بڑائی ہوگی یار کر وہاں مراقبہ کریں جا کر روز بول و براز کرتے ہیں پیشاب پخانہ کرتے ہیں اس میں کیا بڑائی ہوگی یار کر اپنی حالت تو دیکھیں یار بڑائی تو رب کی شان ہے بندے کی شان تو پستی والی شان ہے یار روز گندی کو اپنے ہاتھ سے صاف کریں اس میں بڑائی ہوگی یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بڑائی تو رب کی شان ہے میرے پیارے مولا کی شان ہے یار کہاں بڑائی کے لائے تو وہ ذات ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے من تواضع للہ اللہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس کا سر عرش لگا دیتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں تمام خوبیوں کے مالک اللہ پاک کی ذات ہیں تمام بھلائیاں کے لیے ہیں یار کہاں ہم سب کے سب محتاج ہیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک شاد من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنی کہ مرد کی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ اللہ یعنی کو چھوڑ دے اے بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو دوسرے بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی میں لگا دیں بس با مقصد کاموں میں لگا دیں گناہ سے بچنے کا بھی آسان طریقہ یہی ہوتا ہے میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا جامع شفیہ میں نیک مجالس کی بڑی برکت ہوتی ہے رحام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالتات بہرے آیا رکھنا کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے کہاں اس شعر کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں ان کا دل سے نکلا ہوا جملہ وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور وہی دل کی قید پڑ دیتا ہے یار کہاں یہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو ہر فرمائے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں خیالات آتے رہتے ہیں وساوس آتے رہتے ہیں ہر فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں کسی نیک کام میں لگا دیں جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ رہا ہوں پھر یہ تھوڑے بہت جو گناہوں کے جھونکے آتے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں پہلوان کی پہلوانی کا پتہ کھاڑے میں چلتا ہے کھاڑے میں ایک خوشی جیت لے خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہوں حالانکہ اس میں جو انعام ملتا ہے اس کی بھی کیا حقیقت ہے میں ایک گھر میں گیا وہاں پر کوئی کپ رکھے ہوئے سیٹ پر کپ رکھے ہوئے کہنے لگے یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں حالانکہ ان میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے بالکل فارغ رکھے ہوئے دنیا کے انعام کی یہ حقیقت ہے یاد رکھنا نہ ان میں کوئی چائے پانی کچھ نہیں پی سکتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں اللہ کا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو انعام ملے گا سب کہہ لیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں ہاں یہ کتنی بڑی آپ نے کمائی کی ہے پر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے بڑھ کر پیارا کہاں یہ ہے یہ رام یاد کہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں نام یہ ہے یاد کہاں یہ صرف بول نہیں حقیقت ہے یار کہاں حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی پاکستان کے نوٹی قدر پاکستان میں ریال کی قدر سعودی عرب میں نیکی قدر آخرت میں ہوگی یار کہاں موت کے بعد پردے اٹھیں گے یار کہاں یہ کھلی آنکھ پردہ ہے پردہ ہے یہ آنکھ بند ہوگی آفت کے پردے اٹھیں گے تو پھر آدمی کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک نیکی کیا قیمت ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بار صحابہ کرام کے پاس یہی دولت دیا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ ہم راستے میں ہیں منزل نہیں رہ گزر ہے یارک نہ ہر روز جنازے نکل رہے ہیں آخر ہم نے بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی یہ گھر نہیں آپ کا یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں جوان بھی جا رہے ہیں بوڑھے بھی جا رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ علیہ فرمائیں لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے نیکیاں کمانے کے لیے اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بڑا آسان ہے نماز پڑھ لی اللہ میاں خوش ہو گئے روزہ رکھ لیا اللہ میاں خوش ہو گئے زبان سے سچ بولنے اللہ میاں خوش ہو گئے دین کی بات محبت سے سننے کے لیے ایک قدم اٹھانا یہ سب گھڑیاں اللہ میاں کی خوشی سے بھری رکھ رہا اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے تو تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں خیالات وہ آتے رہتے ہیں آرام حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ ساوز تو آتے رہتے ہیں جھگڑے کے وہ آ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کے وہ آ جاتے ہیں یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں وہ کر دوں بس جب تک کرے نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے یار کا ہاں الگ الگ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی میں مکو احتیاط کرنی چاہیے یار کہاں اے بھائی کہیں لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے <coughs> تو میں نے ابو داؤ شریف حدیث کتاب ہے یہ ہمارے بھی تشریف فرما ہے ابو داؤ شریف کا آخری باب ہے کتاب الادب یا رکھا ہوں کتاب یہ اخلاق کے بارے میں ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ جو اندر کی میں ہے نا میرا کروں یہ مٹتی ہے ان ہستیوں کے قدموں میں رہنے سے جن کی میں مٹ چکی ہے یار کہاں ہاں ضرورت پڑتی ہے یار اللہ تعالیٰ میرے حیرت ہے میں ہر جمعے کو اپنے حیرت کی مالش میں ہاری دیتا ہوں الحمدللہ للہ پھر آپ کو شربت پلاتا ہوں یہ دین کی بات شربت الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفی نصیب فرمائے اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکاتا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پہلے جمعہ حضرت حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا ملفوظ یہ تھا فرمائے جس کا حاصل یہ تھا خلاصہ یہی تھا کہ دین کے کام کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے رکھنا ہاں رب کی ذات کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو یہ دنیا کی باتیں ملامتیں یہ کسی اور کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے یار ہاں یہ غلط ہے وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا یہ نہ دیکھیں رب کی طرف دیکھیں کہ ہم وہ کیا کہیں گے یار ہاں وہ اس پر راضی ہیں کہ نہیں یار رب کی رضا کی طرف دیکھیں ہاں اللہ حضرت حکیم حضرت ملمت رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام کیا ہے اخلاص سے بڑھ کر مقام فرمایا اخلاص سے بڑھ کر مقام وہ رضا پر قضا کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یار کہاں یہ ہے بہت بڑا مقام ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں زیادہ مطالبات نہ کیا کریں یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا رکھا اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے حدیثی میں آتا ہے ان اعظم نکاح برکتن ایسر معاونتن کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو یا رکھنا ہوں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں یا رکھا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی میں اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے قرآن پاک کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہے فیہا سرور مرفوع جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے وہ اقواب موضوع آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے نمار کو مصروف تکیے لگے ہوئے وہ ذرا بھی بچھے ہوئے ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے یہاں اتنی فکر کیا ضرورت ہے فرمائے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں دلہا وہ پہنچو صحیح جنت میں یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں اللہ یہاں میں سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا یار رہا ہوں سب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوا یار رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے رسم و رواج بڑھ گئے پریشانیاں بڑھ گئی یار رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں بلکہ میرے فرمائیں لگے کہ ہمارے ایک دار تھے تھے عزیز عزیز آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت حالانکہ بالکل چیزیں بھی سستی تھی کہتے ہیں اپنے بیٹے کی منگنی کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے بینک سے سود پر کر لیا واہ بتاؤ یہ کیا کرے کراجو اللہ تعالیٰ اپنی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 اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ اوپر چبارک کام لیتا ہوں لے میرے حضرت فرمائے لگے مجلس میں نام لے کر مخاطب کیا فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں پریشانی بھی آ جاتی ہیں گھبرائے نہیں حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھولی پھلانے کے لیے آتے ہیں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو عافیہ نصیب فرمائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے ختم پریشانیاں رکھا تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے تو تھوڑے بہت نا گناہوں کے جھونکے خیالات وہ ساوس آتے رہتے ہیں گناہ کا خیال لانا منع ہے یا رکھنا خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کریں یار کا اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں کسی نیک کام میں لگا دیں جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے جب اللہ گناہ سے بچنے کی توفیع عطا فرمائے اللہ کیسی کیسی رہ نکالتے ہیں میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا راستے میں جا رہا ایک صاحب کو دیکھا وہ اینک اتار کے چل رہے حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں نظر جھکانے کا حکم ہے کہ بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھے مجرا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی علم میں ہمارے بزرگ فرمائے لگے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح ہے بڑوں کے بول دل سے نکلتے ہیں نور سے بھرے ہوتے ہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے وہ اینک اتار کے چل رہے کہنے لگے مجھے جتنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر نظر آتا ہے میں نے یہاں اینک اتار رکھی ہے کیونکہ بے پردی کا ماحول ہے کہیں اچانک بھی نظر پڑے مجھے کوئی شکل و صورت صاف نظر نہ آئے کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو ہے تو آخر بیٹی یہ ہے حیا والا جذبہ جو مسلمان کو رش پہنچاتا ہے مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے یہ طلباء سے میں کرتا رہتا ہوں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا امتحان قل للمؤمنین یغزو من ابصارہم آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں جھکا کر رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بالگاہ اللہ میاں اللہ میاں کے ہر حکم میں خیر ہی خیر جب دیکھیں گے نہیں تو طبیعت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہاں، اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے معافیا رکھ لگے اللہ تعالیٰ اے بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج پر میں غز بسر اپنی نظر کو جھکا لیں پس کر لیں اس وقت تکلیف تو ہوگی وہ تکلیف ایسے شروع شروع میں ہوتی ہے تکلیف بعد میں نہیں پر میں اس وقت تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی نفس پر چوٹ لگے گی لیکن یہ تکلیف ایسے جیسے ٹیکے کی تکلیف ٹیکہ لگتے وقت تکلیف بعد میں رہتے للہ میں یہ طلباء سے بھی حرک کرتا رہتا ہوں اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود جو سمر سمر کر چلے گئے آخرت کی خوشیوں میں پہنچ گیا اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے یہ یہ قیس روم اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں یہ روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں تو یہ اور یہ روم کا بادشاہ تھا اس نے اپنا ایک سفیر نمائندہ بھیجا رہا مدینہ منورہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ مدینہ منورہ میں پہنچے مدینہ منورہ میں پہنچے او دیکھے او وہ تلاش کرے کہ یہاں شاہی محل کہاں ہے شاہی محل کہاں ہے شاہی محل کہاں ہے جہاں مسلمانوں کے بادشاہ شاہی محل کہاں ہے وہ مدینہ منورہ میں گھومتا رہا کوئی اس کو شاہی محل نہیں ملا پھر پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا کہ یہاں پر کوئی بادشاہ بارا نہیں ہاں یہاں مسلمانوں کے ایک امیر ہیں امیر ہیں جو باہر جنگل میں اونٹوں کی نگے باری کر رہے ہیں ان سے ملنا ہے تو وہاں چلے جاؤ گے یہ تھی آپ ہر ہاں۔ عمر بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران کئی مرتبہ المومنین وہیں درخت کے سائے میں ریت کے اوپر لیٹ جاتے ہیں جب اڑتے تو مٹی غرد و غبار کپڑوں سے جھڑ ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی کیسے وہ سپیر نے ایک عجیب جملہ کہا فرمائے لگے کہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں یا رکھنا پر میں ان کے ظلم کی وجہ سے پر میں ان کے دل کے سکون کو چھین لیا گیا یا رکھنا فرمایا تم رعایا پر تم رائے پر عدل و انصاف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ڈر اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہاں پر کھلے میدان میں آپ سو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ من کان اللہ کان اللہ لہو یار کہاں میں رد کرتا رہتا ہوں صحابہ کرام صرف سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہے ہمارے لاہور شہر کی آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے صرف سوا لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہمارے لاہور شہر کے ایک محلے کی تعداد ان کی اب ہے ان کی تعداد سے زیادہ ہے لیکن سوا لاکھ صحابہ کیا تھا ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جو صحابی جہاں ہوتا روشنی کا ایک مینار ہوتا لوگ ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر رہ پکڑتے تھے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بار دین اسلام ہے یہ تو اپنے سینے سے لگانے کے لیے اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے عمل کا موقع یہی بعد میں نہیں ملے گا زبان سے سچ بولنے کا موقع یہی ہے کانوں سے نیک بات سننے کا موقع یہی ہے نظروں کو جھکانے کا موقع یہی ہے رب کو خوش کرنے کا موقع یہی ہے بعد میں نہیں ملے گا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ سب نے جانا ہے یا رکھنا ہے یہاں یہ لاہور آپ کا گھر نہیں راہ گزر ہے یا رکھنا ہے یہ میانی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں ہر روز جنازے نکل رہے یا رکھنا ہے آخر ہم نے بھی جنازے کی چار پائی پر لیٹنا ہے تو بس اللہ ہم سب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 الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة الآخرة عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا یا اللہ اللہ سب حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال کرنا یا اللہ ان کے گھر والوں کو بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو قبول فرما ان کی روزی میں کاروبار میں رزق حلال میں برکات عطا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام نیک حاجات اپنے فرض سے پوری فرما یا اللہ سب کی دنیا کی اچھی بنا اور آپ بنا یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما سب کا خاتمہ ایمان پر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین